سیدہ علیہ السلام بنت مزار زوجہ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جب اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حکم مان کر اپنی بیوی عمرہ کو طلاق دے دی تو ان کے دوسرے حکم کی تعمیل بھی واجب ہوئی کہ وہ اس کی جگہ دوسری بیوی بیا لائیں وہ اس فکر میں تھے کہ تھوڑے دن کے بعد معلوم ہوا کہ بنی جرہم کے سردار مزاج ابن عمروں کی ایک بیٹی ہے جس کا نام سیدہ ہے یہ نہایت خوبصورت اور نیک سیرت ہے اپنی نیک بختی اثار اور اخلاق و آداب اور صاف میں مکے کے رہنے والوں میں اس کا جواب نہیں ساری لڑکیاں اس کے حسن اخلاق اور شرافت خاندان و جمال بے مثال کے آگے ہیج ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ سیدہ گوکم سن تھی مگر اس کے مزاج بہت ہی انکسار طبیعت میں اثار تھا بول چال میں نرمی فطرہ میں بھولا پن مہمانوں اور آنے جانے والوں کی خیر خواہی اور خاطرداری کرنے میں پوری یہ سب اوساف دیکھ اور سن کر حضرت اسماعیل علیہ السلام سے چند خیر خواہوں نے کہا کہ آپ اس سے عقد کر لیں تو نہایت مناسب ہوگا جیسی بیوی آپ کو چاہیے اور جیسی بہو آپ کے والد چاہتے ہیں یہ ایسی ہی ہیں آپ نے اس مشورے کو منظور کیا اور پیغام نکاح دے دیا سیدہ سے نکاح مکے والے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بہت عزت و احترام کرتے تھے ان کا خیال تھا کہ یہ اللہ کے خاص بندے ہیں اور زمزم میں صرف انہی کی برکت سے پانی ہے وہ ہر وقت ان کی خاطر ملحوظ رکھتے تھے اور خدمت گزاری میں کوتاہی نہ کرتے تھے پیغام نکاح پہنچتے ہی مزاج نے فوراً منظور کیا اور سمجھ گیا کہ ان سے بہتر شوہر میری لڑکی کو نصیب ہونا ممکن نہیں اور سیدہ کے ساتھ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا نکاح ہو گیا شوہر کی خدمت گزاری سیدہ اپنے شوہر کی نہایت خدمت گزار اور فرما بردار ثابت ہوئی اس نے ظاہر کر دیا کہ ایک ایسے شخص کے لیے جو نبی کا بیٹا ہے اور نبی ہونے والا ہے ایسی ہی بیوی کی ضرورت ہے جب تک ایسی بے نفس بے غرض دنیا کی طرف سے بے نیاز عورت نہ ملے تبلیغ اور رسالت کے فرائض ادا کرنے میں سہولت دشوار ہے دونوں میاں بیوی ایک دوسرے سے خوش و خرم زندگی زندگی کے دن گزار رہے تھے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام و شکار کی عادت بطور وزاداری بنا ہے جاتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آمد اور بہت سے خیر خبری حسب معمول اس دفعہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے تو پھر صاحبزاد شکار کو گئے ہوئے تھے آپ علیہ السلام سیدہ کے پاس آئے اور دریافت کیا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کہاں ہیں سیدہ نے کہا کہ وہ ہمارے لیے روزی کی تلاش میں گئے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم کس حال میں ہو زندگی ایسے عشرت میں گزرتی ہے یا رنج و تکلف میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ذات سے تمہیں کسی قسم کی شکایت نہیں سید نے کہا ہم بہت اچھی حالت میں ہیں خوشحالی اور سروت اور مسرت و تمانیت شریف کے حال ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کیا کھاتی پیتی ہو سیدہ نے کہا گوشت اور پانی جو بہترین غذا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا سید نے کہا آپ ہمارے ہاں کیوں نہ فرمائیں اور جو کچھ میسر ہے کھائیں اور پیئیں ہم خدمت کے لیے حاضر ہیں یہ بھی روایت ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے ہاں آئے تو سیدہ نے عرض کی آپ اترے تو میں آپ کا سر دھوں اس زمانے میں قاعدہ تھا کہ جو شخص سفر سے تھکا ماندہ آتا تھا گھر کے لوگ سر دھوتے تاکہ تھکن دور ہو جائے مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ اترے پھر وہ انہیں اس جگہ لائی جہاں اب مقام ابراہیم ہے اور ایک پتھر لا کر دہلی جن رکھ دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پر اپنا قدم رکھ کر جھکے پھر سے جدنا سر کا آدھا حصہ دہنی طرف کا دھویا پھر وہی پتھر بائیں طرف اٹھا لائی حضرت ابراہیم علیہ السلام بایاں پاؤں اس پر ٹیک کر ادھر جھکے لائی کے بہو نے بائیں جانب کا آدھا حصہ سر کا دھویا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دونوں قدموں کے نشان پتھر پر بنے رہ گئے اور یہی اب تک مقام ابراہیم کہلاتا ہے جو ہر میں شریف میں نصب ہے اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جب تمہارے شوہر آئیں تو ان کو میرا سلام پہنچانا اور کہنا کہ اپنے دروازے کی چوکٹ قائم رکھے پھر چلے گئے بیوی کا تعریف کرنا حضرت اسماعیل علیہ السلام جب تشریف لائے تو آپ نے دریافت کیا کیا کوئی آج ہمارے ہاں آیا تھا بیوی نے کہا ہاں ایک بوڑھے آدمی صاحب وجاہت جو انسانی اوساف سے والا تر اور بہت ہی قابل عزت و احترام تھے تشریف لائے تھے پہلے آپ کے بارے میں مجھ سے پوچھا میں نے کہا کہ شکار کو گئے ہیں پھر ہماری معاش کے بارے میں پوچھا میں نے کہا ہم بہت اچھی حالت میں ہیں اس کے بعد اور جو گفتگو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی تھی وہ سب کہہ سنائی حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا کیا انہوں نے کوئی وصیت بھی کی ہے کہا ہاں آپ کو سلام کہا اور یہ کہا کہ اپنے دروازے کی یہ چوکھٹ قائم رکھو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا وہ میرے باپ تھے اور چوکھٹ سے مراد تم ہو انہوں نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ تم کو برقرار رکھوں غرض وہ دونوں ہنسی خوشی زندگی بسر کرنے لگے اس نیک وقت عورت سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارہ بیٹے ہوئے سب میں بڑے بیٹے قیزار تھے اور یہی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ولی عہد و جانشین ہوئے تمام عرب بنتے اور قیضہ ہی کے اولاد ہیں جب ان کی اولادیں زیادہ ہوئیں اور مکے میں گنجائش سکونت کی باقی نہ رہی تو یہ دوسرے شہروں میں پھیل گئے جہاں جاتے اللہ تعالیٰ اس شہر کے لوگوں کو ان کا فرما بردار کر دیتا بنتے اور قیزار کی اولاد کو اللہ تعالیٰ نے سرزمین عرب پر پھیلا دیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بنی مالک اور یمن کے قبیلوں کی طرف رسول کر کے بھیجا بہوالا تاریخ ابن اسیر تمام عمر حضرت سیدہ علیہ السلام ان کی رفیق زندگی اور شریک حال رہی ان کی ایک لڑکی بھی تھی حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے چھوٹے بھائی حضرت اسحاق علیہ السلام کو وسیعت کی اپنے بیٹے عائد سے اس کا عقد کر دیں اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ایک سو سینتیس سال کی عمر میں انتقال فرمایا اور اپنی والدہ ماجدہ حضرت حاجرہ علیہ السلام کے پہلو میں بمقام ہجر میں دفن ہوئے حضرت سیدہ علیہ السلام کے وطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اور جو دس لڑکے پیدا ہوئے تھے ان کے نام یہ ہیں ارزیل میشا مسما رماماش اظہر رماما شہرہ پمیما قدوان اور لڑکی کا بسمت ہے اور بعض نے نسما لکھا ہے جو آیت بن حضرت اسحاق علیہ السلام سے بیا ہی گئی محمد بن اسحاق نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارہ بیٹوں کا نام اس طرح ذکر کیے ہیں نابد قیزار ازبل میشی سما ماش دوما اردو ارو بطور نبش تیما قبضما اہل کتاب نے بھی اسی طرح نام ذکر کیے ہیں بہوالا قصص الانبیاء حضرت اسماعیل علیہ السلام کا جب وصال کا وقت قریب آیا تو آپ نے اپنے بھائی حضرت اسحاق علیہ السلام کو وسیعت فرمائی اور اپنی بیٹی نسمہ کی شادی اپنے بھتیجے ایس بن حضرت اسحاق علیہ السلام سے فرما دی جن سے رومی پیدا ہوئے جنہیں بنوان سفر بھی کہتے ہیں کیونکہ ایس گورے چٹے تھے اس لیے اس نسبت سے رومیوں کو بنی الصغر کہا جاتا ہے ان کے بطن سے یونان پیدا ہوا اور کہا جاتا ہے کہ اشفان بھی ایس کی اولاد سے ہیں بہوالا قصص الانبیاء مزار مبارک حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنی والدہ کے پہلو میں حتیم میں مدفون ہوئے وفات کے وقت عمر مبارک ایک سو ستہتر سال تھی حضرت عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ سے روایت ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مکت المکرمہ میں کسی کی شکایت بارگاہ خداوندی میں کی تو اللہ تعالیٰ نے وہی فرمائی میں آپ کے مدفن اور میت کے درمیان ایک دروازہ کھول دوں گا جس سے آپ کو جنت کی ہوائیں قیامت تک آتی رہیں گی مجاز مقصد کے تمام عرب حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دو بیٹوں نابد اور اور قیزار کی نسل سے ہیں بہاوالا قصص الانبیاء حضرت سید علیہ السلام کے اور حالات تاریخی کتابوں میں کہیں مذکور نہیں ہیں لیکن مورخ یعقوبی نے ان کا نام حنفہ بن حارث بنت مزاج لکھا ہے اور انہیں کے وطن سے بارہ لڑکوں کا پیدا ہونا بھی لکھا ہے بہوالا تاریخ یعقوبی اللہ تعالیٰ کی ان پر کروڑوں رحمتیں نازل ہوں آمین ثم آمین